ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وہی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی کی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی